نمبر تیئیس مسلمان کے بدلے یہودی جہنم میں عن ابی موسا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا پیقول ہادہ فکا من النار حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ و جل ہر مسلمان کو ایک یہودی یا نصرانی دیں گے اور فرمائیں گے یہ جہنم سے تیرا فدیہ ہے یعنی اس یہودی یا نصرانی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا